السلام علیکم خواتین و حضرات information systems series C S five zero seven کا نواں لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے یہ بات معذر کرانے کی کوشش کی کہ سسٹمز اور ان کی اہمیت ایک آرگنائزیشن ایک بزنس آرگنائزیشن کے لیے کیا ہے ہم نے یہ کہا کہ چاہے مینوئل ایک انوائرمنٹ ہو جہاں پہ تمام کام جو ہے ریکارڈنگ کا ڈیٹا ریکارڈنگ کا اس کی پروسیسنگ کا اس کے انالیسس کا وہ مینولی ہو رہا ہو یا کمپیوٹر کے استعمال جو ہے وہ موجود ہو دونوں کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہے کہ سسٹمز بنائے جائیں پروسیجرز بنائے جائیں پروسیجرز کے حوالے سے یہ بات دہرائی دیتے ہیں کہ پروسیجر اس ترکیب کو کہتے ہیں جس ترکیب سے ایک ایکٹیویٹی اس کے شروع سے آخر تک ہونی ہے اور چونکہ کسی بھی ادارے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ایک ایکٹیویٹی کا تعلق دوسرے کئی اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں ان سے ہو سکتا ہے اس لیے پروسیجرز اور سسٹمز کو ڈیفائن کرتے وقت ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن جو جنریٹ ہو رہی ہے یا اس میں داخل کی جا رہی ہے اس کا تعلق کن اور ڈپارٹمنٹ سے ہے تاکہ وہ انفارمیشن ان ڈپارٹمنٹس تک بر وقت اور صحیح انداز میں پہنچ جائے تاکہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز اس حوالے سے جو انہوں نے کرنی ہے وہ ایکٹیویٹیز وہ خود صحیح طریقے سے کر سکیں اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جی ایک فیکٹری کے اندر پانچ سو چھ سو ورکرز روز صبح آتے ہیں اور روز شام کو کام ختم ہونے کے بعد وہ جاتے ہیں ان کا اندر آنا کس وقت آئے وہ فیکٹری کے گیٹ کے اندر اس کا تعین کرنا اور وہ انفارمیشن ایک ٹائملی فیشن کے میں ٹائم ڈپارٹمنٹ کو بھیجنا ٹائم ڈپارٹمنٹ سے چیک ہونے کے بعد اس انفارمیشن کا پے رول ڈپارٹمنٹ میں جانا اور پے رول ڈپارٹمنٹ جہاں پہ تنخواہیں بنتی ہیں ان لوگوں کی ان فیکٹری کے آپریٹرس کی ورکرس کی پانچ سو چھ سو لوگ جو ہیں ہزار لوگ جو ہیں ان کے بارے میں وہ تمام انفارمیشن پے رول ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے حاضریاں غیر حاضریاں نارمل ٹائم اوور ٹائم کی کیلکولیشن کی جاتی ہے اور اس حساب سے پھر ان کا پیرول رول جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اب یہ انفارمیشن فیکٹری گیٹ سے لے کے سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں پہ جہاں سے ورکرز داخل ہوتے ہیں وہاں پہ انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہے وہاں سے انفارمیشن ایک ٹائم آفس کے پاس جاتی ہے ٹائم آفس سے وہ انفارمیشن پے رول کے پاس آتی ہے پے رول والا اس انفارمیشن سے پے رول بناتا ہے وہ پے رول بن کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے اکاؤنٹس والے اس پے رول کو چیک کرتے ہیں اکاؤنٹس والے اس کے لیے پھر کیش کا بندوبست کرتے ہیں وہ کیش حاصل کیا جاتا ہے اور پھر وہ کیش جس دن ڈسٹریبیوٹ ہونا ہوتا ہے تنخواہیں جس دن بانٹی جانی ہوتی ہیں یا دی جانی ہوتی ہیں اس دن وہ واپس آتا ہے کیش لایا جاتا ہے اور وہ کیش حوالے کیا جاتا ہے ٹائم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے فور مین تک کہ وہ ویجز ان ورکرز میں تقسیم کریں اب یہ پوری ایک چین بن گئی ہے اور اس چین میں مختلف ڈپارٹمنٹس یعنی فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی آ گیا پیرول ڈپارٹمنٹ بھی آ گیا ٹائم آفس بھی آ گیا اور فیکٹری گیٹ بھی آ گیا چار مختلف سیکشنز ہیں جو کہ انوالو ہو گئے اور ان کے پاس انفارمیشن آنا اور ان کا آپس میں لنکیج وہ ایک انفارمیشن کہ جی فیکٹری میں یہ شخص کس وقت داخل ہوا اور فیکٹری سے کس وقت یہ شخص باہر گیا وہ اس انفارمیشن پہ بیس کر کے یہ تمام پے رول بن رہا ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے تو انفارمیشن اس طریقے سے یہ سارا ایک سسٹم بن جاتا ہے اب اس میں بہت سے نئی نئی ایجادات ہیں کہ بائیو میٹرکس ہے کہ جی انگوٹھا لگایا جائے اور انگوٹھے کا میچ کیا جائے کہ یہ وہی شخص ہے ٹائم کارڈ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے فزیکل چیکنگ ہے ڈیورنگ دا ڈے کہ جی لوگ موجود ہیں اپنی جگہ پہ کام کرنے کے لیے یا نہیں موجود ہے وغیرہ وغیرہ وہ کیے جاتے لیکن یہ سب سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ اس آرگنائزیشن کی سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کتنی بڑی ہے اس کے لیے کس قسم کا سسٹم چاہیے اس میں کیا کیا کباہتے ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے اور یہ well thought out procedures lay down کرنے پڑتے ہیں لکھنے پڑتے ہیں تاکہ ان کے مطابق جو ہے وہ انفارمیشن بھی جنریٹ ہو اور جو ایکٹیویٹی ہونی ہے وہ اس کے حساب سے ہو یہی سلسلہ یا یہی اگر آپ اپلائی کریں سیلز کے حوالے سیلز کو یا پرچیزز کو یا انوینٹری سٹورز کو کہ جی آپ نے آرڈر بک کیا کسی ایک چیز کے لیے جو آپ کو اپنے فیکٹری میں چاہیے اپنی دکان پہ چاہیے اپنے آفس میں چاہیے وہ آرڈر پلیس ہوتا ہے کیا اس آرڈر کی کاپی اس شخص کے پاس جانا ضروری ہے یا نہیں ہے کہ جس نے اس مال کو وصول کرنا ہے اور اس کا اندراج کرنا ہے کہ جی یہ مال جو ہم نے آرڈر کیا تھا واقعی ہمیں وصول ہو گیا ہے یا نہیں کیا اس آرڈر کی کاپی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جانا ضروری ہے یا نہیں کہ جنہوں نے اس بل کی یا انوائس کی جو وہ سپلائر آپ کا کرے گا آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی ہے کیا اس چیز کا کوئی انفارمیشن اکاؤنٹس کے پاس جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے کہ جی وہ مال جو ہم نے آرڈر کیا تھا وہ مال ہمیں اسٹور میں یا ہمارے پاس ریسیو ہو گیا ہے یا نہیں ہوا کیا وہ انفارمیشن ضروری اس چیز کے لیے نہیں کہ جی وہ پیمنٹ جو ہے وہ تبھی ہوگی کہ جب ہمیں وہ مال وصول ہوگا اس کا ایویڈنس اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کیسے پہنچے گا ریٹرن ایویڈنس کی بات تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب ایک نیٹ ورک بن گیا کہ اسٹور ڈپارٹمنٹ بھی اور پرچیز ڈپارٹمنٹ بھی اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ پھر وہاں پہ سارا کچھ یہ انفارمیشن جو ہے وہ اینڈ اپ ہو رہی ہے اور وہاں سے ہی پیمنٹ ہو رہی ہے اور وہاں پہ ہی ریکارڈ رکھا جا رہا ہے کہ کس کو ہم نے کتنا پیسہ دینا ہے اس سے کیا مال خریدا ہے وہ ریٹ چیک کریں گے وہ کوانٹٹی چیک کی جائے گی اور ہاں اگر اسٹور اگر یہ ضروری ہے کہ اسٹور میں مال ریسیو ہوتے وقت یا ہونے کے بعد اس کا کوالٹی کنٹرول بھی کیا جائے تو پھر کوالٹی کنٹرول کی انسپیکشن رپورٹ کی بھی ضروری ہے کہ جی یہ وہی مال ہے جو ہم نے آرڈر کیا تھا یہ انہی اسپیسیفیکیشن کے حوالے سے ہے جو ہم نے مانگی تھی یا کچھ اور آ اور آ گیا اس کی رپورٹ اس رپورٹ کی کاپی بھی اس بات کی سرد ہوگی کہ ہاں جو ہم نے آرڈر کیا تھا وہی چیز ہمیں واقع ملی ہے اور اس کی کاپی بھی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر جانا ضروری ہو جائے گی اور جب یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو تب اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اس قابل ہوگا کہ وہ اس کی پیمنٹ کر سکے تو یہ ایک پروسیجر یہ پورا ایک پروسیجر بن گیا اس میں بہت سے لوگ انوالو ہو گئے مختلف ڈپارٹمنٹ سے انوالو ہوگی انٹر ایکٹیو ان کا ساری سارا سلسلہ ہے کام کرنے کا اور انٹیگریٹڈ ہے کیوں ہونا ہے کیوں کہ یہ سب ایک آبجیکٹو کہ جی ٹائملی چیزیں آئیں وقت پہ ان کی پیمنٹ ہو صحیح وقت میں ان کا اندراج ہو کہ جی واقعی ہمارے پاس اویلیبل ہے تاکہ جس نے یوزر نے کنزیومر نے جو چیز خریدنی ہے اس کو یا جو آپ کا فیکٹری کے جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ استعمال کرنا ہے یا جو وہ بیچنی ہے آپ نے چیز وہ آپ کے سیلس پرسنس کو بھی پتا ہو کہ جی ہاں یہ چیز ہمارے پاس اب اسٹور میں موجود ہے تو یہ بہت ساری ایکٹیویٹی دوسری ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو رہی ہے اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان سب کو انٹیگریٹ کرنا ان سب کے حوالے سے جو جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو ریکارڈ کرنا اس کو پروسیس کرنا اس کے بارے میں دوسرے کو اطلاع کرنا اور پھر at the end of the day ان سب چیزوں کا کوئی رزلٹ نکالنا یہ سب سسٹم اور پروسیجر کے حوالے سے یہ کام تمام کے تمام مینوئل جب ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں ہوتے تھے تب کیے جاتے تھے آج بھی بہت جگہ پہ جہاں پہ کمپیوٹرز کا اتنا استعمال نہیں ہے یا ہے ہی نہیں وہاں پہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن سسٹم ڈیزائن اور سسٹم اس آرگنائزیشن کے سائز نیڈز وغیرہ کو مد نظر رکھ کے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے آرگنائزیشن بڑی ہو چھوٹی ہو درمیانے سائز کی ہو ہر ایک کے لیے اتنا ہی ضروری ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم خود بیٹھے ہوئے لیکن وہ تمام کام یا تو ہم خود کر رہے ہوں اور سچ پوچھیں تو بہت دفعہ انسان خود بھی بھول جاتا ہے کہ جی مجھے کس طریقے سے کون سا قدم کب اٹھانا تھا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو لکھ لیا جائے چیزوں پہ کنٹرول بزنس پہ کنٹرول حالات پہ کنٹرول تبھی رہ سکتا ہے کہ جب یہ چیزیں تحریر ہو اور ہر ایک کو یہ پتا ہو جو اس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے کہ اس کا کیا فنکشن ہے اس کا کیا رسپانسبلٹی ہے اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جانا ہے تو یہ حوالے اس حوالے سے بات میں نے ضروری سمجھی کرنا کہ یا دہرانا کہ سسٹمز کے بارے میں جو ہے وہ ایک جنرل پھر سے ہمارے ذہن میں بات آ جائے اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم مینوئل سے ہٹ کے کمپیوٹرائز سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کس حد تک تقاضے جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں پروسیجر کے حوالے سے کچھ چینج نہیں ہو رہا پروسیجر ویسے ہی رہیں گے کیوں کہ وہاں پہ physical involvement of human beings ہے وہ کاغذ نے جیسے موو کرنا ہے ویسے ہی موو کرنا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک کاغذ کے اگر ہم مینوئل انوائرمنٹ میں چار کاپیاں بناتے تھے تو اب چار کاپیاں ہمیں کاربن کاپیز بنانے کی ضرورت نہیں ہم وہ ایک کاغذ جو ہے اس کی چار کاپیاں چار مختلف لوگوں کو کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی تو یہ صرف فرق آتا ہے یعنی in the way that data is being handled in the way that data is being processed and used بہرحال یہ گفتگو تو ایک ریکیپ سمجھ لیجئے یہ ہم سب کر چکے ہیں پہلے آئندہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے حوالے سے بھی اس کے بارے میں بات کریں گے آج جو گفتگو ہم نے کرنی ہے وہ ایک کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن سسٹم کے انفراسٹرکچر اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے اب انفراسٹرکچر کیا چیز ہے انفارمیشن انفراسٹرکچر جو ہے اس میں فزیکل جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی آ جاتی جو سروسز ہم نے اس انوائرمنٹ کے اندر پرووائڈ کرنی ہے اور ان تمام چیزوں کی جو مینجمنٹ ہے جو کہ اس کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ نے فزیکل فیسلٹیز سروسز اور مینجمنٹ کرنا ہے ان سب کا ایک مجموعہ ہے ایک بات میں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم کمپیوٹرائزیشن کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹرائزیشن کوئی آم, ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم آ, اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ باقی سب نے بھی کیا ہے وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کمپیوٹرائزیشن کرنے کا آبجیکٹو ہمارا جو ہے وہ آبجیکٹو اور جو ہماری بزنس کا آبجیکٹو ہے ان دونوں میں سنکرونائزیشن ہونا چاہیے کمپیوٹرائزیشن ہمیں اسسٹ کر رہا ہے بزنس کے آبجیکٹوز کو میٹ کرنے کے لیے یہ ایک ویلو ایڈیشن ہے اس سارے سلسلے میں ایک بہتر ٹول ہمارے پاس آ گیا ہے ایک زمانے میں ہمارے پاس نہ کیلکولیٹر تھا نہ کچھ اور تھا انگلیوں پہ گنتے تھے یا وہ فریمز پہ گنا کرتے تھے کیلکولیٹر آ گیا پھر کیلکولیٹر کا استعمال شروع ہو گیا کیلکولیٹر سے ہٹے تو اب کمپیوٹر کی باری آ گئی جب کمپیوٹر کی باری آ گئی تو اب اس کا استعمال جو ہے اور اس کی یوزیج اور اس کی افیکٹونیس اس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ جو بزنس کے آبجیکٹوس ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے اچیو کرنے میں کامیاب ہوں یا اس کی اچیومنٹ کے لیے سہولت یہ پیدا کر سکے تو اب یہ انفارمیشن اسٹرکچر کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں نمبر ایک computer hardware number two general purpose software number تین networks and communication facilities databases اور وہ تمام لوگ جو اس ساری انفارمیشن اور ان سب چیزوں کو ہینڈل کریں گے یہ اب ایک اسپیشل اسکلز والا معاملہ ہو گیا کہ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہے اور جن کو اس پہ دسترس حاصل ہے یہ تمام کمپوننٹس جن کا میں نے ابھی ذکر کیا جب ان کو اکٹھے ہم کرتے ہیں اور ان کو آپس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں یا ان کی یوزج جو ہے وہ افیکٹو بناتے ہیں تو پھر وہ یوزج جو ہے ظاہر ہے کس لیے کی جا رہی ہے اس لیے نہیں کی جا رہی کہ یہ چیز مشینیں کام کریں بلکہ وہ مشینیں اس لیے صحیح طریقے سے کام کریں کہ ہمارے جو بزنس کے آبجیکٹوس ہیں ان آبجیکٹوس کو ہم حاصل کر چکے کر سکیں ہمیں اگر ڈسیشن میکنگ کے لیے کچھ انفارمیشن چاہیے یا کسی بھی ایسپیکٹ کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ ہمیں فوری طور پہ اس سسٹم سے دستیاب ہو لیکن ظاہر ہے کہ شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی انفارمیشن گئی ہوگی تو آپ کو انفارمیشن حاصل ہو سکتی ہے اگر اس میں وہ انفارمیشن گئی نہیں تو پھر وہ انفارمیشن کیسے حاصل ہوگی اب انفراسٹرکچر کے اندر کمپوننٹس ہم نے آپ کو بتائے اب انفراسٹرکچر کا پارٹ ہے کہ یہ جو مشینیں آپ خریدیں گے یا ہارڈ ویئر جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہارڈ ویئر جو ہے یہ کس قسم کا ہونا چاہیے یا کس کس قسم کا ہونا چاہیے کنفیگریشن اس کی کیا ہونی چاہیے کتنی تیز مشین چاہیے کتنی اسٹوریج کیپیسٹی اس کی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ اس سے بہت سارے ٹیکنیکل سوالات جو ہیں اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے کیا ایک مشین ہے جو ایک آدمی کے میز پہ ہوگی اسی پہ صرف وہ کام ہونا ہے یا پورے دفتر میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ کس کس کے لیے آپ نے مشین انہوں نے مشین پہ کام کرنا کون کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے تو اب اس حوالے سے کہ جی جو ورک اسٹیشنس ہیں یعنی جو انڈیویجلس کو مشین دی گئی جس پہ وہ اپنی ایکٹیویٹی یا اپنا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں یا ان پٹ دے رہے ہیں وہ مشینیں کیا ہوں گی جہاں پہ یہ تمام ڈیٹا سٹور ہوگا وہ کیا ہوگی اس کی آپس میں کنیکٹوٹی کیا ہوگی پھر اس مشین کو چلانے کے لیے آپ کا آپریٹنگ سسٹم کیا ہوگا مشین خود بخود نہیں چل جاتی مشین کسی نظام کے تحت چلتی ہے وہ نظام کیا ہوگا وہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوگا وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ جی جو تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں جو آپ نے اس پہ چلانی ہیں جن کو ایپلیکیشنس کہتے ہیں وہ ایپلیکیشنز کیا کیا ہوں گی ان ایپلیکیشنس کو کیسے ان کو ریکارڈ کیا جائے گا اس کے لیے ڈیزائن پورا کرنا پڑے گا آپ کو اور وہ ڈیزائن لا محالہ اسی سسٹم اور اسی پروسیجر پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا جو آپ نے اس آرگنائزیشن اور ان ایکٹیویٹیز کے حوالے سے پہلے بنا لیا ہوا ہے تو یہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے جس سے کہ وہ ایکٹیویٹی یا وہ پروسیس آف انفارمیشن ریکارڈنگ شروع ہوگا وہ یا اس کا ڈیزائن جو ہے وہ اس پہ ہی ڈپینڈنٹ ہے پروسیجر کے اوپر جو آپ پہلے ڈیفائن کر چکے ہوں جو آپ سسٹم ڈسکرائب کر چکے ہوں اسی لیے میں نے آج کے لیکچر کے شروع میں سسٹم کی پھر سے گفتگو کی تھی تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ وہ designing of the systems designing of the procedures جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہم نے ایک کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن سسٹم کے اندر ہم نے اس سے ہم نے صحیح ریزلٹس حاصل کرنے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل ڈاکیومنٹیشن کی بڑی سخت ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ تمام سسٹمز جو ہیں آپریشنل سسٹم جو ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر سسٹمز جو ہیں یہ کس طریقے سے ورک کر رہے ہیں اس کو استعمال کس طریقے سے کیا جائے گا یعنی جو اس کو استعمال کرنے والا ہے اس کے لیے بھی انسٹرکشنز ہونی چاہیے جو ان تبا سارے سسٹم کو مینج کرنے والا ہے اس کے لیے بھی ٹیکنیکلی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جی یہ کیا چیز ہے اور کیسے چلے گی اور اس کو کیسے مینج کیا جائے گا تو یہ بھی انفراسٹرکچر کا ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی یا آپریشنل سسٹم کی یا اس وہ ٹیکنیکل لے آؤٹ جو ہے سارا اس کے حوالے سے یہ تمام انفارمیشن جو ہے یہ بھی انفراسٹرکچر کا حصہ ہے infrastructure also includes the integration operation documentation maintenance management of the components we have just defined in the infrastructure so یہ چیز جو ہے یہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنی اب ہم بات کرتے ہیں آرکیٹیکچر کی آرکیٹیکچر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی پہلے ہم نے جب پچھلے لیکچر کے اندر کلوز لوپ اور وہ اوپن سسٹم اور کلوز سسٹم کی بات کیجیے اس کو آپ ایسے کم سمجھ لیں کہ جناب یہ ایک لے آؤٹ ہے اور پھر اس کے اندر اب ڈیزائن ہے ڈیزائن کس چیز کا ہے اس گھر کا کہ جس گھر کے اندر میں نے رہنا ہے اب آرکیٹیکچر جو ہے وہ اسپیسیفکلی ریلیٹ کرتا ہے ڈیفائننگ دی انفارمیشن نیڈس کہ انفارمیشن کی ہماری ضروریات کس کس قسم کی ہیں یہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم پہ یہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیوں یہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی اس کا اس کی وجہ ہونی چاہیے اور اس ڈیٹے کو اکٹھا کر کے اس کو پروسیس کر کے ہم نے اس سے کیا حاصل کرنا ہے تو انفارمیشن نیڈ جو ہے وہ ہماری کیا کیا انفارمیشن نیڈس ہیں اور ان انفارمیشن نیڈز کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ جی وہ جو مختلف اپلیکیشن سافٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں اس کے اندر کس طریقے سے آپ وہ انفارمیشن جو کہ آپ کی ضرورت ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے گا کیونکہ وہ انفارمیشن ایک جگہ سے نہیں مل رہی وہ مختلف پیس میل آ رہی ہے بہت جگہوں سے آ رہی ہے وہ تمام کو کیسے ریکارڈ کیا جائے گا اس میں کنٹرولز کیسے ہوں گے انٹرنل کنٹرولز کیا ہوں گے چیکس کیا ہوں گے on the verification on the correctness of those the data that is being recorded تو یہ تمام چیز جو ہے یہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے یہ بن جاتی ہے تو بیسکلی یہ ایک ڈیزائن ہے ایک بلو پرنٹ ہے ایک پلان ہے that provide the conceptual foundation for building information structure and specific applications. آپ نے تمام اپنی ضروریات جی مجھے اس گھر کے اندر چار بیڈ روم چاہیے ایک بیڈ روم چاہیے چار غسل خانے چاہیے ڈرائنگ ڈائننگ چاہیے نہیں چاہیے لاؤن چاہیے کچن چاہیے سروینٹ کوارٹر چاہیے نہیں چاہیے یہ تمام نیڈز ہیں آپ کی ان کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں بڑا ہونا چاہیے کمرہ چھوٹا ہونا چاہیے درمیانے سائز کا ہونا چاہیے کس سائز کا ہونا چاہیے جی پردے کا خیال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے انٹرنس ہال کدھر ہونا چاہیے گیراج کدھر ہونا چاہیے لان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے سامنے ہونا چاہیے پیچھے ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پلان کا حصہ بن جاتی ہیں یہ آپ جس وقت گھر بنانے کی بات کرتے ہیں تو اپنے آرکیٹیکٹ صاحب کو بیان کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہماری ضروریات ہے اور پھر وہ آرکیٹیکٹ صاحب آپ کی وہ ضروریات کو ذہن میں رکھ کے ایک نقشہ تیار کرتے ہیں یا کئی نقشے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ صاحب اب اس کے حساب سے آپ سلیکٹ کر لیں آپ کو کون سا ڈیزائن پسند آتا ہے تو یہ بلو پرنٹ یا آرکیٹیکچر یہ اسی طریقے کا آرکیٹیکچر ہے کہ اپنے تمام انفارمیشن ریکوائرمنٹس اور جو ریسورسز ہیں ان کو بیان کیا جائے انفارمیشن کہاں کہاں سے کلیکٹ ہونی ہے انفارمیشن کون کون سی ہمیں چاہیے کیونکہ کل اگر ہم کوئی ایسی بات کہ بھائی ہمیں فلاں چیز جو ہے وہ فلاں طریقے سے آپ بتا دیجئے بھائی وہ فلاں طریقہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ کی ضروریات میں شامل ہے تو اب آپ کیسے فلاں چیز کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ تو اسپیسیفک ہوں کہ جی آپ کو کیا چیز چاہیے اس چیز کو آپ کو دینے کے لیے پھر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سسٹمز اور آپ کے پروسیجرز اور آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر یہ انفارمیشن کیسے ریکارڈ ہوگی کیسے اسٹور ہوگی کیسے آپٹین کی جائے گی so architecture covers the business needs of the information which is the requirement of the organisation and existing and planned information infrastructure and application with an organisation جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام ضروریات کا اظہار اور پھر ان ضروریات کو ایک ترکیب سے لے آؤٹ کرنا اور اس کا ڈیزائن بنانا یہ تمام چیز جو ہے یہ آرکیٹیکچر میں شامل ہے تاکہ آپ وہ جو کچھ ڈیزائن ہوا ہے اس سے وہ تمام انفارمیشن حاصل کر لیں جو آپ کو بزنس آبجیکٹوز کو اچیو کرنے میں مدد دے سکے کمپیوٹرائزڈ بزنس انفارمیشن سسٹمس کے چند ایک کمپوننٹس ہیں اب یہ کمپوننٹس جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ تو کمپیوٹر کے حوالے سے بات ہوئی یہ مینوئل میں کیا کریں گے تو مینوئل میں بھی اس میں سے بیشتر چیزیں جو ہیں وہ وہی ہیں کیوں کہ ٹرانزیکشنس اوریجنیٹ کہیں نہ کہیں ہوں گی ٹرانزیکشنس کو ریکارڈ کیا جانا ہے ان کو پروسیس کیا جانا ہے اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ روز میری دکان سے کتنی چیزیں کتنی کوانٹٹی میں میں فروخت ہوئیں تو وہ انفارمیشن آپ کو ریکارڈ کرنی پڑے گی آپ کے کسٹمر کون کون ہیں کون نہیں ہیں کتنی خریداری ہوئی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہو جاتی تو transaction processing system is one component of computerised based information system transaction کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو وہ اگر مٹیریل ہے اس سارے آبجیکٹو سے تو اس کا ریکارڈ ہونا کمپیوٹرائز سسٹم کے اندر وہ ضروری ہے اور وہ کیسے پروسیس ہوگا یہ اس کے لیے the transaction processing system will have to be defined management information system ہے کہ جی آؤٹ پٹس نیڈس کیا ہیں کس کس قسم کی انفارمیشن کی ضرورت ہے اور وہ کس شکل میں آپ تک پہنچنی چاہیے اس کے بعد we have called support systems now support systems systems کیا ہے ہے سپورٹ کہ جی آفس آٹومیشن سسٹم ہے ڈسیشن سپورٹ سسٹم ہے اس میں ای میل بھی آتا ہے اس میں انٹرانیٹ آتا ہے دفتر کے اندر انٹرنیٹ کی بات ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ انالیسس مختلف قسم کے جی سینسٹیوٹی انالیسز ہے ڈسیزن میکنگ کے لیے جو آپ کو واٹ ایف انالیسز کرنا ہے یہ تمام چیزیں یہ سپورٹ سسٹمس ہیں بیسکلی وہ ڈیٹا جو ہے یا وہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ اپنے جو سارا ٹرانزیکشنز میں جو ریکارڈ لائے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے وہ انالیسس آپ کو کرتا ہے اگر سرٹن ویریبلس چینج ہو جائے ڈسیشن سپورٹ سسٹم اس کے بعد ایک چیز اب ہے جو کہتے ہیں کہ جی جس کو نالج سسٹم کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں اور ظاہر ہے کہ پھر ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم تو یہ تین چار چیزیں ہوگی transaction process system management information system support systems knowledge systems اور ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم اب ان پانچ ایریاز کو ہم انڈیویجولی ایگزامن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کے کیا تقاضے ہیں transaction processing system is used to record transaction of routine and repetitive nature sales ہو رہی ہیں سیلز ہو رہی ہیں سیلز کی ریکارڈنگ کرنی ہے پرچیز ہو رہی ہے پرچیزنگ کی ریکارڈنگ کرنی ہے اسٹورز میں مال آ رہا ہے اسٹور سے مال باہر جا رہا ہے یہ روٹین ٹرانزیکشنز بن جاتی ہیں اور تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں کسی بھی قسم کی نوعیت کی پروڈکشن ہو رہی ہے پروڈکشن روز ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے کتنی ہوئی کیسے ہوئی وہ بھی فیڈ بیک فیڈ کمپیوٹر میں ہو رہی ہے لوگ آ رہے ہیں فیکٹری کے اندر لوگ فیکٹری سے باہر جا رہے ہیں کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں کتنے گھنٹے نہیں کر رہے یہ تمام ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ سب ٹرانزیکشنس ہیں مختلف قسم کی ٹرانزیکشنس جن کا امپیکٹ فائنینشیل ہے اسی طریقے سے بہت سارے فیکٹرز کہ جی آپ نے را مٹیریل خریدا کس کس قسم کا خریدا کب خریدا کس قیمت پہ خریدا اب یہ جو انفارمیشن ہے یہ انفارمیشن فائنینشیل اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جی اس میں اکاؤنٹنگ کا کوئی دخل ہے یا اس میں کوئی آپ نے جو ہے اس چیز کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جی آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر را مٹیریل یا یہ پرٹیکولر آئٹم جو آپ ہر مہینے خرید رہے ہیں یہ کتنی کوانٹٹی میں خرید رہے ہیں اور اس کو اگر ریسیل کر رہے ہیں تو یہ آیا اتنا ہی ریسیل ہو رہا ہے جتنا آپ خرید رہے ہیں یا آپ کے پاس سٹاکس اس چیز کے بڑھتے جا رہے ہیں کیا آپ کے پاس وہ مٹیریل جو ہے وہ ہے کس قدر ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے یہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں تو اب ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم جو ہے اس کے اندر ڈیفائن کیا جائے گا کہ یہ تمام چیزیں ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف جو اس ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو کریٹیکل ہے جس کی آپ کو جس کی بیسس پہ آپ کو آؤٹ پٹ بھی چاہیے اس کو کس طریقے سے ریکارڈ کیا جانا ہے so defining the transaction recording structure سب سے پہلے ایک چیز بن جاتی ہے کسٹمر آرڈرس کیسے اس کا فارمیٹ کیا ہے اس پہ کنڈیشن کیا ہوں گی اس پہ ریٹ کیسے لگے گا اس پہ سیلس ٹیکس کی بات کیا ہوگی فلائی چیز کی کیا ہوگی این ٹی این نمبر آئے گا نہیں آئے گا کیا ہوگا آرڈر ڈیٹ کیا ہے ڈلیوری ڈیٹ کیا ہے ایکسپیکٹڈ ڈلیوری ڈیٹ کیا ہے کوانٹٹی کیا ہے ریٹ کیا ہے یہ تمام چیزیں اس میں لکھی جائیں گی کیونکہ یہ ساری انفارمیشن ہمیں چاہیے اب یہ ساری انفارمیشن جب ہمیں ریکارڈ ہم کرتے کسی طریقے سے کریں گے ہم اس کو ریکارڈ وہ طریقہ جو ہے وہ ڈیفائن کیا جائے گا وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے اندر ڈیفائن کیا جائے گا اور یہ ٹرانزیکشن جو ہیں یہ پروسیس اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی سے ریلیٹ کرتی ہوئی ٹرانزیکشنز جو ہیں پروسیس ہوں گی یا ان تمام ایکٹیویٹیز سے جن کے بارے میں ہم نے یہ سسٹم کیا ہے تیار اس کے لیے اس میں وہ ایکٹیویٹیز اس حساب سے جو ڈیفینیشن دیا ہے کیونکہ ڈیفینیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ہر ایکٹیویٹی کے حوالے سے آپ نے اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا کیا انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے رکھنی اور یہ انفارمیشن اس میں رکھی جاتی ہے بیسک آبجیکٹو بزنس کتنا کمپلیکس ہو جائے سوفیسٹیکیٹڈ ہو جائے بیسک چیز یہ ہے کہ وہ جو روٹین بزنس ٹرانزیکشن ہیں ان کو ریکارڈ کرنا ہے کیوں ریکارڈ کرنا ہے کیوں ان کو پروسیس کر کے انالائز کرنا ہے اور اس کے بعد اس انالیسس کے حوالے سے آپ نے ایک رپورٹ جاری کرنی ہے جو مختلف لیولز آف مینجمنٹ کو ضرورت ہو سکتی ہے اس سے بہت ساری انفارمیشن ہو سکتا ہے کہ جی آپ پروڈکشن کے حوالے سے جب آپ آپ کے اگر ورکرز جو ہیں وہ پیس ریٹ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ انڈیویجلی یہ ڈیفائن کر رہے ہیں یا کلیکٹولی ایک بیچ کے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی پروڈکشن کتنے پیسز کی پروڈکشن کی اس کا ریکارڈ آپ رکھ رہے ہیں کیونکہ اس کی بیسس کے اوپر پیس ریٹ کے حساب سے ان کو جو ان کی اجرت ہے اس کی کیلکولیشن ہوگی اور ان کو اس کی اس کام کی اجرت ملے گی ہے transaction basically non financial transaction کہ جی پروڈکشن کیا ہوئی لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آگے ایسے ہے اب وہ انفارمیشن جو ہے وہ اس ورکر کو بھی چاہیے کہ جی ہم نے کتنی آج پروڈکشن کی ہم نے اپنے ٹارگٹ سے کتنا زیادہ کیا ہو سکتا ہے کوئی بونس ملتا ہو ان کو کچھ اور چیز ہو تو ان کی انفارمیشن بھی نیڈس بھی اس سے پوری ہوں گی اور جو آگے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے ان کی اجرت دینی ہے ان کی نیڈس بھی میٹ ہو رہی ہیں تو مختلف لیولز کی نیڈس جو ہیں وہ میٹ ہو رہی ہیں مینجمنٹ کے لیول کی بات کریں تو وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو ہم نے ٹارگیٹس ان لوگوں کو دیے تھے کیا وہ ٹارگیٹس یہ بڑی آسانی سے اچیو کر رہے ہیں وہ کیسے تعین کریں گے کہ جی difference between the target and actual achievement اگر وہ ٹارگیٹ کو بہت زیادہ لو سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے یا آپ کی ورک فورس جو ہے وہ اتنی پروڈکٹیو اور اتنی افیشئنٹ ہو گئی ہے کہ whatever target you are setting has become easy for them because they are now totally familiarise with the methodology of producing that particular item بہت ساری چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں جو میجر ٹاسک ہیں ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم میں وہ کیا ہے نمبر ایک data identification and gathering data کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس نے کہ یہ کس پروسیس سے ریلیٹ کرتی ہے کس ایکٹیویٹی سے ریلیٹ کرتی چیکس کی پیمنٹ جو ہے وہ انوینٹری کے سسٹم میں ریکارڈ نہیں ہو سکتی وہ سیلز کے سسٹم میں ریکارڈ نہیں ہو سکتی سو آئیڈینٹیفیکیشن اور اس ڈیٹا کو اکٹھے کرنے کا طریقہ keying in the data and اور obtaining it directly from the machines by providing suitable interface اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دفعے اور اب تو عام طور پہ جو مشینیں فیکٹری میں چل رہی ہیں ان وہ وہ بھی کمپیوٹرائز مشینز ہیں یا ان میں بھی کیپبلٹی موجود ہے کہ جو پروڈکشن ان پہ ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹلی آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں as the production is happening تو وہ ڈائریکٹ کنیکشن آ جاتا آپ مشین سے ڈائریکٹلی اس مشین سے جو مال بنا رہی ہے اس سے آپ کی کنیکٹوٹی ہو گئی اور اس سے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں the number of units that have been made on that machine اور پروسیس تھرو دیٹ مشین اور واٹ ایور تو آپ کے پاس وہ پروڈکشن رپورٹ جو ہاتھ سے بھری جاتی تھی اس کی شاید آنے کی ضرورت نہیں آپ کو یہ پتا چل گیا yes what you might need is now a quality control report کیونکہ وہ پروسیس جو ہے وہ ریجیکشن کا پروسیس اس میں ہو سکتا ہے ریجیکشن ہو سکتی ہے وہ انفارمیشن آنا ضروری ہے تاکہ وہ انفارمیشن فیڈ کر کے اتنا بنا اتنا ریجیکٹ ہوا اتنا اپروو ہو کر پروڈکشن اپروو ہوئی اور وہ فنش گڈ اسٹور میں ٹرانسفر ہو گئی اس کے بعد ڈیٹا مینپولیشن یا analysis this refers to transformation of data into information with respect to various things. What do you need to maintain in your system? And why do you need to maintain that information in your system? Because you want your needs in respect of that information have been identified, and there will be reports that you require based upon the data, the information what does and analysis mean it means classifying sorting calculating and summarising the information third component is data storage اب یہ تمام ڈیٹا جو آپ انٹر کرے جا رہے ہیں اس کو آپ نے کہیں پہ اسٹور کرنا ہے اور کسی انداز میں اسٹور کرنا ہے وہ انداز کیا ہے یہ بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا وہ طریقہ کار وہ جو اسٹرکچر ہے اس جگہ کا کہ جہاں پہ وہ اسٹوریج ہوگا ڈیٹا وہ بھی ڈیفائن ہونا پڑے گا اس کے بعد ڈاکیومنٹ پریپریشن کی بات آتی ہے ڈاکیومنٹ پریپریشن کیا ہے output for managers as report اور as input to other systems جیسے میں نے کہا کہ جی رپورٹس کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سامنے رپورٹ آنی ہے آپ ڈیٹا انٹر کرتے جا رہے ہیں آپ کو اس چیز سے تعلق نہیں ہو رہا ہے کہ جی یہ صحیح ہے یا نہیں آپ کا خیال ہے آپ تمام ڈیٹا صحیح انٹر کر رہے ہیں لیکن مجھے وہاں سے ایک لسٹنگ چاہیے وہ لسٹنگ اس لیے چاہیے کہ آپ کا جو سپروائزر ہے اس نے چیک کرنا ہے کہ تمام ڈیٹا جو انٹر کیا گیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اب اگر جب وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ تمام ڈیٹا جو انٹر کیا گیا یہ صحیح ہے تو پھر اس کی فردر پروسیسنگ ہو سکتی ہے سو لہٰذا وہ رپورٹ جو ہے لسٹنگ جو ہے وہ نکلنا ضروری ہے وہ بھی ایک رپورٹ ہے تو ڈاکیومنٹ جس طریقے سے ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا وہ وہ, وہ, وہ ان پٹ ریکارڈ کی جائے گی ایک تو یہ آؤٹ پٹ کے حوالے سے میں نے بات کی ان پٹ بھی جو ہے کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا اس پہ کیا کیا انفارمیشن ہوگی کہ جس کے ذریعے آپ نے اس ٹرانزیکشن یا ان ٹرانزیکشن کا ریکارڈ رکھنا ہے اب ظاہر ہے کہ سیلز کے لیے انفارمیشن مختلف ہوگی پرچیز کے لیے مختلف ہوگی پے رول کے لیے مختلف ہوگی انوینٹری کے لیے مختلف ہوگی ان ہر چیزوں کے لیے جو کائنڈ آف انفارمیشن جو ریکارڈ کرنی ہے یا چاہیے اس کو ان پٹ کرنے کا طریقہ documentation both in terms of defining the outputs and in defining how the input is to be stored within what are those various areas اور fields which have to be stored as part of this system اب ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے گولز جو ہیں وہ پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں ہائیلی اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ میرا خیال ہے بہتر سمجھ اس طریقے سے آئے گا کہ ہم ایک دو ایگزامپلز آپ کو دیں ایک کسٹمر آپ کا آپ پہ آرڈر پلیس کرتا ہے کہ جی مجھے فلا چیز جو ہے وہ اتنی کوانٹٹی میں آپ دے دیں اب وہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کا کسٹمر جو ہے کریڈٹ کسٹمر ہے یعنی وہ اس کو آپ نے ایک پیریڈ آف کریڈٹ الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ مال لے جا سکتا ہے اور وہ مال جو ہے پندرہ دن پینتالیس دن پچاس دن تیس دن کے بعد اس کی پیمنٹ کر سکتا ہے فائن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم پیریڈ کی تو آپ نے لمیٹیشن بتا دی کیا اس چیز پہ بھی کوئی پابندی ہے کہ وہ کتنے ویلیو تک کا مال جو ہے وہ کریڈٹ پہ لے سکتا ہے خرید سکتا ہے آپ سے اور کیا ہر دفعہ جب وہ آرڈر پلیس کرتا ہے تو وہ جو لمیٹیشن اگر آپ نے لمیٹیشن کوئی لگائی ہوئی ہے on the total value of the credit that you have given him اس کے اوپر اس کو چیک کرنا ضروری ہے یا نہیں with reference to the order that you have receive from that person کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر آپ نے اس کی لاکھ روپے کی ایک کریڈٹ لمٹ لگائی ہوئی ہے تو وہ آپ سے پانچ لاکھ روپے کا مال لے جائے اور آپ کو اس کی ریکوری میں پرابلم پڑ جائے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ جی فلاں چیز کی فلاں آئٹم کی بہت سخت ضرورت ہے اب ایک طریقہ تو بڑا آسان یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس یہ انفارمیشن پہنچی آپ نے اسی وقت بازار میں ہر کارے دوڑا دیے اور وہ چیز آ گئی اور وہ چیز جس کو چاہیے تھی اس کے حوالے کر دی گئی اگر آپ نے اسٹور رکھا ہوا ہے اسٹور ہے آپ کے پاس ویئر ہاؤس ہے آپ کے پاس اور اس میں آپ جو مختلف مٹیریلز آپ استعمال کرتے ہیں چیزیں استعمال کرتے ہیں اسپیئرز استعمال کرتے ہیں ان کا اسٹاک رکھا ہوا ہے تو کیا یہ پہلے ضروری نہیں ہوگا کہ اس اسٹور اس ویئر ہاؤس میں چیک کروا لیں کہ بھائی وہاں پہ یہی چیز پڑی تو نہیں ہوئی کیا یہ ضروری نہیں ہو جائے گا کہ وہ جو میرے پاس ریکوائرمنٹ آ رہی ہے اس کے بارے میں میں یہ تعین کروں کہ بھائی یہ مہینے میں کتنی مرتبہ میرے پاس یہ ریکوائرمنٹ آتی ہے ہمیں کتنی دفعہ پرچیز کرنی پڑتی ہے ہمیں اگر یہ ریگولر بیسس پہ ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ایک منیمم لیول اس کا سٹاک کا تو ہر وقت سٹور میں رکھیں اور جیسے ہی وہ منیمم لیول یا ری آرڈر لیول پہ ہم پہنچیں گے سٹور والا ہم سے آٹومیٹکلی کہے گا کہ جی اس مال کی مزید ضرورت ہے اور وہ مال آٹومیٹکلی خریدا جائے گا اب یہ سسٹم کی بات ہو رہی اور یہی چیز جو ہے یہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے حوالے سے جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ اگر یہ تمام کام ہم نے کرنے ہیں تو پھر وہ ہر ٹرانزیکشن کا کنیکٹیوٹی جو ہے یا کنیکشن جو ہے کسی نہ کسی ایسے ایکٹ سے بھی تعلق ہے جو کہ شاید براہ راست اس ایکٹیویٹی یا اس ٹرانزیکشن میں ریکارڈ نہیں ہو رہا لیکن کہیں علیحدہ سے ریکارڈ کیا ہے یا کسی علیحدہ طریقے سے آپ نے اس کو ریکارڈ کیا ہو وہ کریڈٹ لمٹس جو ہیں وہ ریڈیفائن بھی ہو سکتی ہیں اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو کم بھی کر سکتے ہیں وہ انوینٹری لیول جو ہے منیمم لیول ہے ری آرڈر لیول ہے میکسیمم لیول ہے وہ ضرورت کے حساب سے اس کو ریڈیفائن کیا جا سکتا ہے تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ ریلیٹ کریں گے اب آپ وہ جو ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو رہی اس کے ساتھ بائنگ کرنے ہم ایک آئٹم کی جا رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس انفارمیشن آ جائے کہ ہم نے یہی آئٹم پچھلے چھ مہینوں میں کتنی مرتبہ خریدا کتنی کوانٹٹی خریدی اور کس کس قیمت پہ خریدا تو یہ اب جو گولز ہیں ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم کی وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ جو انفارمیشن ایڈیشنل ہمیں ہے جس سے اس کو کوریلیٹ کرنا ہے وہ گولز اچیو کیے جائیں اور کس طریقے سے کیے جائیں تاکہ ایک جو را ڈیٹا ہم نے ایک ٹرانزیکشن ہوئی اس کو جب انفارمیشن میں ویلو ایڈیڈ انفارمیشن میں کنورژن کی تو وہ اس کا امپیکٹ اور اس کا ریزلٹ جو ہے for decision making purposes for management purposes for control of management وہ کچھ اور ہو جاتا ہے یہ کنیکشن آپس میں ہوا اور یوں گولز جو ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم کے تھے وہ ہم نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی اب آئیے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی طرف سے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے اس میں وہ ایک پورے ایک سسٹم کا نام ہے جس میں کہ کی چیز جو ہے وہ مینجمنٹ انفارمیشن رپورٹس ہیں اور ان مینجمنٹ انفارمیشن رپورٹس کے تھرو ہی انفارمیشن جو ہے وہ ایک سوٹیبل فارم یا فارم ایٹ کے اندر ریلیونٹ یوزرز کو جو ہے وہ دی جاتی ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو آپ انسٹال کرتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں جو رپورٹس اس سے بناتے ہیں اس سے ہم مینجمنٹ پلاننگ کنٹرول اور ڈسیشن میکنگ جو ہے یہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں ہمیں کس طریقے سے انفارمیشن آئے گی ہم ہر وقت فیکٹری فلور پہ تو نہیں کھڑے ہم ہر وقت گیٹ پہ تو نہیں کھڑے ہم ہر وقت اسٹور میں تو نہیں کھڑے انفارمیشن ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں میرے پاس آنا ضروری ہے وہ کیسے آئے گی وہ ایم آئی آر کے ذریعے میرے پاس انفارمیشن آئے گی وہ انفارمیشن جو مجھے چاہیے اس کا مزید ذکر ہم جب ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم کی بات کریں گے تو اس وقت کریں گے بہرحال بات ہو رہی ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی اب وہی ڈیٹا جو آپ نے اسٹور کیا تھا جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اسی کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں بہت ساری مختلف چیزوں سے جن کا کہ پروسیس ٹرانزیکشن کے ساتھ تعلق نہیں لیکن اس ایکٹیویٹی کی ڈیفینیشن کے اندر شامل ہے کریڈٹ لمٹ ہے انوینٹری لیول ہے چیکس ہیں بیلنس ہیں جو آپ نے سسٹم کے اندر مہیا کیے ہوئے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ جو اس قسم کے کسٹمر آتے ہیں ان کو اس انفارمیشن کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ ٹیلی کیا جائے سو وہ ڈیٹا جس وقت کریڈٹ لمٹ کے ساتھ آپ کے سامنے رپورٹ میں آتا ہے کہ جی یہ ہم نے کریڈٹ لمٹس دیے ہوئے تھے یہ اس کی یوزیج ہوئی اتنی پیمنٹ ہمارے پاس آ گئی یہ اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ کریڈٹس ہیں تو وہی رپورٹ جو ہے وہ ایک میننگ فل رپورٹ بن جاتی ہے اگر یہی ہمارے پاس صرف پتہ چلتا رہے کہ ہاں جی یہ اتنی چیز خرید چیز جو ہے یہ لوگ خرید کر کے لے گئے ہیں اور کوئی انفارمیشن سے اس کو ریلیٹ نہ کیا جائے تو اس انفارمیشن کی یوزیج صرف شاید اس حد تک ہے کہ جی آپ کی آج کی روز کی سیل کیا ہوئی یا خرید کیا ہوئی اس کے علاوہ کوئی یوزیج نہیں وہ انفارمیشن بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے لیکن جب آپ اس کو کریڈٹ لمٹ کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے جس وقت آپ ایک کسی دکان پہ جاتے ہو گھر کے قریب جو نکڑ پہ دکان ہے اس پہ جاتے ہیں ہم اس نے آپ کے حساب کتاب کی ڈائری رکھی ہوئی ہے وہ پہلے ڈائری میں دیکھتا ہے کہ آپ نے اس کو پیسے تو نہیں دینے پرانے کوئی آپ کا حساب بے باک ہو چکا ہے پرانا تو وہ نئے معاملہ جو ہے یا نئی خرید جو ہے وہ کریڈٹ کے اوپر آپ کو دیتا ہے اسکول کی کینٹین میں یہی ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے کہ جی ریلیٹ کرنا اس کو اس ٹرانزیکشن کو ریلیٹ کرنا اور پھر اس کے بارے میں انفارمیشن جاری کرنا وہ انفارمیشن جو جاری کر رہے ہیں وہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمس کا حصہ ہے M I S will use the transaction processing system data to generate monthly periodic weekly daily reports summaries as required اور یہ اینالٹیکل ڈسیشن میکنگ کے لیے رپورٹس جو ہیں استعمال کی جاتی اسی طریقے سے جو سافٹ ویئر ہے وہ اس طریقے کا بنایا جا سکتا ہے کہ جو پروجیکشنز کر سکے بیسڈ اپون پاسٹ ریزلٹس کہ آئندہ چھ مہینوں میں کیا ہوگا اگر حالات ایسے ہی رہے اگر حالات چینج ہو جاتے ہیں پھر کیا سچویشن ہوگی بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے پرائسوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ بھی انالیسس کا حصہ ہے لیکن یہ ایک what if scenario decision support system یا ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ آتی ہیں لیکن بہرحال یہ بھی مینجمنٹ انفارمیشن کا لوزلی اسپیکنگ یہ سب حصہ ہیں because these are all management information reports جیسے میں نے کہا رپورٹس کی فریکوینسی کیا ہونی چاہیے یہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں آپ کو روز کون کون سی رپورٹ چاہیے ویکلی کتنی کون سی چاہیے منتھلی کون سی چاہیے وغیرہ وغیرہ اس کا فارمیٹ کیا ہونا ہے یہ بھی کہ نہیں جی اس کو ایسے بنا دیں یہ فگرز ادھر نہیں اگر یہاں سامنے اوپر آ جائیں تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائیں گی وغیرہ وغیرہ یہ سب چیز جو ہے یہ ڈیفائن کرنی پھر کچھ ایسی رپورٹیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں صرف وہ بتائیے کہ جہاں پہ سیل جو ہے ہماری یا پرچیز ہماری یا کوئی اور چیز جو روٹین سے ہٹ کے ہوئی ہو اس کے بارے میں ہمیں صرف رپورٹ بھیجے باقی چیز جو ہے وہ مناسب لیولز پہ رپورٹ جاتی رہے ہمارے پاس ٹاپ مینجمنٹ کے پاس وہ رپورٹ آنے کی ضرورت نہیں یا کوئی اسپیشل رپورٹ چاہیے آپ کو مثال کے طور پہ آپ اپنی انوینٹری کے حوالے سے اسٹاک کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا مال ایسا پڑا ہوا ہے جس میں پچھلے آٹھ مہینے بارہ مہینے سے کوئی خریداری نہیں ہوئی لیکن وہ اسٹور میں پڑا ہوا یا پچھلے بارہ مہینے میں چھ مہینے میں دو چار پیسز بک چکے ہیں باقی سارا کچھ وہیں پڑا ہوا کیونکہ آج آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ اس انوینٹری کے اندر جو کہ جس کی سیل ہی نہیں ہو رہی وہ اس میں لاکڈ اپ پڑا رہے آپ کو وہ اپنے اسٹور سے باہر کرنا ہے اور کوئی نئی چیز لے کے آنی ہے کیونکہ وہ جو رکا ہوا پیسہ ہے وہ آپ کی بزنس کو افیکٹ کرنا ہے آپ نے کس کس سے کب کب پیسے وصول کرنے آپ نے بجٹ کیا تھا کہ جی یہ اس مہینے ان آئٹمس کی ان پروڈکٹس کی یہ یہ کوانٹٹی سیل ہوں گی ایکچولی سیل کیا تھی quantity wise product wise area wise sales person wise distributor wise بہت ساری چیزیں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جو اسٹینڈرڈ آپ نے ڈیولپ کیا تھا یا بجٹ کیا تھا یا جو پلان کیا تھا اس کے حوالے سے ایکچوئل پرفارمنس کیا ہے اور دوسری طرف جو لوگ انوالوڈ ہیں اس سیلس سسٹم کے اندر ان کا پرفارمنس کیسا رہا تو یہ مختلف قسم کی آپ کی رپورٹس بن جاتی ہیں جو کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا حصہ ہے آج ہم نے جو گفتگو کی اس میں ہم دو ہی ٹاپکس جو ہیں وہ کور کر سکے باقی تین سسٹمز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ